التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق الله العظيم کل آپ کے سامنے پانچ قسموں کا تذکرہ آیا تھا والفجر فجر کی قسم وليال عشر دس راتوں کی قسم والشفع والوتر قسم ہے جفت اور طاق کی واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ چلتی ہے حلفی دالی کا قسم لیتی حجر آج یہاں سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حلفی دالی کا قسم لیتی حجر کیا اس میں حلفی دالی کا کیا اس میں قسم قسم ہے لذی حجر یعنی عقل مند ان باتوں کو سامنے رکھ کر سوچ سکتے ہیں اور کس کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کو ضرور سزا دی جائے گی ہجر کے دو معنی آتے ہیں ہجر عقل کو بھی کہتے ہیں اور منع کرنے کو بھی ہجر کہتے ہیں عقل بھی انسان کو کبھی بری باتوں سے روکتی ہے لہذا عقل کو حجر کہتے ہیں اور زی حجر کا معنی صاحب عقل ہوگا زی حجر صاحب عقل والا قرآن پاک میں حجر کا ہم معنی لفظ نوحا نوحا ان فی ذالک لآیات لأولی ہمیں عقل مندوں کے لیے ان اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ تمام چیزیں صاحب عقل لوگوں کے لیے بطور گواہ ہے کہ اللہ تعالی انکار کرنے والوں کو ضرور سزا دیں گے ضرور حساب و کتاب لیں گے اللہ رب العزت نے جو قسمیں کھائی والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر کیوں یہ قسمیں کیوں کھائی علم تر کیف فعل ربک بعاد کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا یعنی ان نافرمانوں کو کیسی عبرتناک سزا دی اور وہ جو قوم وہ عاد وہ کون تھے ارم ذات العماد بڑے لمبے لمبے ستونوں والے ارم ارم التی لم یخلق مثلها فی البلاد کہ جن کی مثل شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی یہ اتنے متکبر لوگ تھے کہ ان کی مثال نہیں ملتی قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ قوم عاد نے زمین میں غرور اور تکبر کیا ارم در اصل ایک ایسا نام ہے جو قوم عاد اور قوم سمود دونوں اقوام پر بولا جاتا ہے ارم قوم عاد قوم سمود دونوں اقوام پر بولا جاتا ہے اس مقام پر ارم ذات العماد میں جو ارم ہے اس سے عاد اولا مراد ہے حضرت نو علیہ السلام تک ان کا سلسلہ نصب اس طرح ہے عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نور یہ عاد اولا کہلاتی ہے اور قوم سمود یا عاد ثانیہ کہلاتے ہیں ارم کا لفظ قوم سمود پر بھی بولا جاتا ہے یہ عاد ثانیہ عاد اولا سے دو سو سال بعد آئے تو یہاں پر ارم سے قوم عاد مراد ہے ذات العماد التي ارم ذات العماد ذات العماد بھی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ لوگ ستونوں جیسے قد والے تھے ستونوں جیسے قد والے تھے اللہ رب العزت نے جس مقام پر ان کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا کہ وہ زمین پر ایسے پڑے تھے اکھاڑے ہوئے تنے ہوں اکھاڑے ہوئے تنے پڑے ہوں یہ اتنے بڑے قد والے تھے ان کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی ذات العماد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے مینار اور گنبد بناتے تھے اور ان پر بے دریغ روپیہ صرف کرتے تھے اونچے اونچے مینار محض اس لیے بنا ڈالتے تھے کہ اوپر چڑھ کر نظارہ کر سکے اور جب مزید رقم کی ضرورت ہوتی تھی تو پھر دوسروں کو لوٹتے تھے ان کی تیار کردہ بڑی بڑی عمارتیں کھنڈرات کی صورت میں آج بھی موجود ہے آمدان جیسی بلند عمارت بنائی جس کی اسی منزلیں تھی اسی منزلیں اور ہر منزل کا درمیانی فاصلہ چالیس فٹ تھا چالیس فٹ سورہ شعرا میں آمدان آمدان نام انہوں نے آمدان بلند عمارت بنائی اسی منزلیں تھی اس کی اور ہر منزل کا جو درمیانی فاصلہ تھا چالیس فٹ کا تھا سورہ شعرا میں آمدان آئین سے آئین سے آمدان سورہ شعرا میں قوم عاد اور سمود کا حال تفصیل سے موجود ہے کہ یہ لوگ کیسے فضول خرچ کیا کرتے تھے پہاڑوں کو تراش کر بڑے نقش و نگار والی عمارتیں بناتے تھے بڑے سننا اور کاریگر تھے عمارتوں کے بے حد دلدارہ تھے شہرت اور نمائش کے لیے روپیہ پانی کی طرح بہاتے تھے لیکن غریب لوگوں کے لیے اور ان کے کاموں کے لیے تیار نہ ہوتے تھے تو اومعاد اور سمود کے لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے تابسون تابسون ابس سے تابسون یہ لوگ فضول کام کرتے تھے تبوک اور وادی قرا میں ان کے عمارتوں کے جو نشانات ہیں وہ آج بھی موجود ہے تبوک اور وادی میں یہ ابس جو کام ہے اس کی مثالیں اس زمانے میں بھی موجود ہے اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ رب العزت نے قوم عاد کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اور کیا تم نے قوم سمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے وادی قرآن میں پتھروں کو تراش تراش کر عمارتیں بنائی کیا یہ عرب ان کی نسل سے ہیں نہیں ہم سارے انسان انہی کے نسل سے ہیں صرف عرب نہیں ہے ساری انسانیت علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے اس میں قوم آد بھی آتی ہے قوم سمود بھی آتی ہے ان میں نیک لوگ بھی تھے انبیاء علیہ السلام والسلام پر ایمان لانے والے بھی لوگ موجود تھے جی وسمود الذین جابوا الصخر بالواد اور کیا تم نے قوم سمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے وادی قرا میں پتھروں کو تراشنے وادی قرا میں پتھروں کو تراش تراش کر عمارتیں بنائی ان پر عجیب و غریب نقش و نگار بنائے تو آج تک تبوک اور وادی قرا میں کی مثالیں موجود ہیں کمال درجے کے کاریگر تھے یہ لوگ بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے کاریگر عمارتوں کے علاوہ بڑی بڑی مورتیاں بنانے میں بھی یہ لوگ ماہر تھے آگے اللہ فرماتے وفراؤن اوتاد کیا آپ نے والے فرعون کو نہیں دیکھا اس کے اس کا کیا حشر ہوا پہلے آد اور سمود کا ذکر فرمایا اب فرعون کی مثال اللہ رب العزت پیش فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح سزا دی تو ذل اوتاد تو پھر آؤ نا ذل اوتاد ذل اوتاد کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں ایک یہ کہ فرعون جب سزا دیتا تھا تو ہاتھوں اور پاؤں میں میخے ٹھونک دیتا تھا اور اوپر بھاری وزن رکھ کر لوگوں کو ہلاک کرتا تھا ایک اس کا یہ معنی ذل اوتاد کا اس کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فرعون کے گھوڑے کے جو نال تھے وہ سونے کے تھے اور اس میں جو فرعون کے جو خیمہ تھا اس کے کیل بھی سونے کے تھے یعنی ایک گھوڑے کا جو خیمہ تھا اس کے جو کیل تھے وہ بھی سونے کے تھے اس لیے کو ذل اوتاد یعنی موقو والا کہا گیا موکو والا آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے سکے جی تو گویا اللہ رب العزت نے اس مقام پر تین مثالیں بیان کی ہیں یعنی قوم عاد سمود اور فرون کی مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے کہ قوم عاد نے قوم سمود نے فرعون نے تکبر کیا زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نابود کر دیا تفصیلی روایتوں میں آتا ہے کہ شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا شداد میں کا بادشاہ تھا یہ وہی شخص ہے جس نے عجیب و غریب طریقے سے پرورش پائی یہ بڑے عجیب بڑے عجیب غریب طریقے سے بادشاہ بنا اور اس کی موت جب آئی تو عجیب طریقے پر واقع ہوئی ایک شخص نے ایک شہر آباد کیا بے مثال بڑا پیارا شہر آباد کیا مگر اللہ تعالی نے اسے نظروں سے غائب کر دیا روایات میں آتا ہے کہ یہ شہر اپنی جگہ اپنی جگہ پر موجود ہے مگر اللہ کی حکمت یہ ہے کہ نظروں سے اوجھل ہے روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں عورت کی کہ اے مولا کریم میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں مگر دو جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی سا ہوا میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ یہ دونوں ماں بیٹا تھے واقعہ یوں ہوا کہ جہاز غرق ہوا اور ایک عورت اپنے شیرخار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی تختہ دریا میں بہ رہا تھا اور ماں بیٹا اس پر سوار تھے ملائے کریم اچانک تیرا حکم ہوا میں نے ماں کی جان اسی تختے پر نکال لی میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے اب بچے کا کیا حشر ہوگا تو بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی پانی کی لہروں کے کھا رہا ہے جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے اور نہ اس کی نگرانی کا کوئی بندوبست ہے دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے اچانک کسی کی نظر پڑی تختے پر تو تختے کو کھینچ لائے تو یہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے تو سردار بیچارہ بے اولاد تھا خوبصورت بچہ دیکھ کر اس کا دل آ گیا اور اس نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا تو یہ بچہ آٹھ نو سال کی عمر کا تھا اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کہیں کھیل رہا تھا بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور ہوا سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے مگر یہ بچہ اکیلا سڑک پر کھڑا رہ گیا بادشاہ کی سواری گزر گئی اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا تو ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں کہیں سرمے کی ایک پڑیا مل گئی اتفاق سے اس کی نظر کمزور تھی اور سرمے کی اسے ضرورت بھی تھی لہذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا تو آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما کوئی نقصان نہ پہنچائے خود لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے تو یہ بچہ آٹھ سال کا تھا یہ قریب کھڑا تھا تو اس نے اسی پر آزمانا چاہا بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا مگر جو ہی اس نے سرما لگایا اسے زمین کی تہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگی کہ زمین کے تہ میں کیا چیزیں ہیں اس کو نظر آنے لگی اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں تو بچہ ہوشیار تھا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی سپاہیوں نے یہ صورتحال دیکھی تو سرما وہی چھوڑ کر بھاگ گئے بچہ سرمے کی پوڑیا لے کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ بتایا سرکار بڑا خوش ہوا کہنے لگا ہمارے پاس آدمی بھی ہے گدے بھی ہے تم سرما لگاؤ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں جہاں کہیں سونا آپ کو ملے تو ہمیں بتاؤ ہم نکال لیں گے تو ایسا ہی ہوا بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے عرصے میں وہ یہ بچہ امیر بن گیا تو یہ بڑا مالدار بنا زمین کے تمام خزانے اس کے نظروں میں تھے تو اس نے آہستہ آہستہ بہت سے لوگ اپنے ساتھ ملا لیے اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا آخر نوبت یہاں تک آئی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی تو بادشاہ کو مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا تو اس بچے کا نام شداد تھا شداد اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہ رہا تھا تو جب یہ اس کے پاس بادشاہت آئی تو اس نے حکم دیا کہ ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے چینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہو اس میں ایک عالی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو جب وہ باغ ہر لحاظ سے مکمل ہوا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس کا نظارہ کر لوں مگر ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہی اس کی جان قبض کر لی تو اس کو اتنا بھی موقع بھی نہ دیا کہ وہ اپنے اس بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکے ملک الموت نے کہا کہ اے مولا کریم اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور تجھے اس پر ترس آیا تھا اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی خدا کے حکم سے بغاوت کی سرکشی اختیار کی مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی بھی مہلت نہ دی اس بات سے متعلق مشہور ہے کہ یہ دنیا میں موجود ہے مگر انسانی نظروں سے اوجھل ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھا دیا تھا وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا اس نے یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیان کیا انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے وہ شہر جو ہے وہ غائب کر دیا ہے انسان کی نظروں سے اوجل کر دیا ہے تو بات کہیں سے نکلی تو اللہ اللہ رب العزت نے تکبر کرنے والوں کو سرکش لوگوں کو کیسی ناک سزا دی جیسے مثال اللہ رب العزت نے قوم عاد کی مثال دی قوم سمود کی مثال دی قرآن کی مثال دی قوم عاد یہ یمن میں آباد تھی قوم سمود جو عرب کے شمال میں آباد تھی اور فرعون یہ مصر میں تھا تو اللہ تعالیٰ کا قانون پوری کائنات پر حاوی ہے یہ کسی خاص علاقے یا خاص وقت میں محدود نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف علاقوں کی تین مثالیں بیان کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ان لوگوں نے خدا کے قانون کے ساتھ بغاوت کی اور یہ وہی لوگ ہیں الذین طغوا فی البلاد جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی فاکثروا فیها الفساد اور اس میں بہت زیادہ فساد برپا کیا لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہے غرور اور تکبر میں مست رہے ان کو سب سے بڑی بیماری جو لاحق تھی وہ شیر کی بیماری تھی جو ان کے رگ اور ریشے میں سرایت کر چکی تھی ان تمام خرابیوں کا نتیجہ یہ ہوا فصب علیہم ربک سوط عذاب تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور سب کو ٹکھانے لگا دیا کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا ان ربک لبالمرصاد تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے وہ گھات جہاں سے ہر ایک کی نگرانی ہوتی ہے اور جسے حضورت القدس کہا جاتا ہے جس طرح شکاری گھات میں لگا ہوتا ہے جو ہی شکار کو غافل پاتا ہے فوراً اس پر حملہ کر دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نگرانی کرتے ہیں جب کوئی شروع و فساد میں سے تجاوز کر جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے سزا کا کوڑا برستا ہے اور تمام فسادی حالات ہو جاتے ہیں آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے اسے ہی تک کافی ہے باقی اللہ کل کریں گے ٹھیک ہے جی نہیں یہ صحابی اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا اونٹ کی تلاش میں تلاش کرتے کرتے کرتے اس شہر میں جا پہنچا جو شداد نے بنایا تھا تو اللہ رب العزت نے اس آدمی کو سارا کچھ دکھلا دیا تھا اس وہ جو شہر تھا وہ دکھلا دیا تھا ٹھیک ہے جی کوئی بات پوچھنی ہو کی بات جی بالکل آج کل دوست بھی سخت حالات ہیں جی حضرت جی اس شہر میں آبادی تو نہیں آبادی نہیں ہے وہ شہر جو تھا اس میں محلات تھے باغات تھے صرف شداد کے لیے بنایا گیا تھا بس کہ میں خود اس کے اندر رہوں گا آبادی نہیں ہے اس کے اندر بھی کوئی بات سمجھ میں آئی ہو اور کوئی بات